ہمارے بون اور ایک ہی تو اسلامی بن دا تھا تو اسلامی بن دے اور اسلائی مدد نامزہ کی کو فارک آلدا مسائل مدد آنا یہ چاہیے آپ এই মাদানী অনুরোধ আর যান আপনি কবে یہ مادانی جاسے مادانی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان ہمارے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا آپ کے بارگاہ میں اس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے سجدہ کا طریقہ کیا ہے اور اسلامی بھائی چونکہ سجدہ کرتے ہیں تو دس انگلی کا لگنا یہ سنت ہے تو آیا اسلامی بہن کا بھی کیا دسوں انگلی لگنا یہ ضروری ہے اب برائے کرم اس کا جواب عطا فرمائیں اور باپا انہوں نے عرض کیا آپ بنگلہ دیش کب جائیں گے اب بلال جانا ہے یا آنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسلامی بہنوں کی نماز میں اس کا طریقہ لکھا ہوا مجھے زبانی یاد نہیں ہے پپا کیا اسلامی بہنوں کی نماز میں سجدے کا طریقہ اسلامی بھائیوں کی طرح ہے یا مختلف ہے فرق ہے اور دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتوۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر السنت کے مختلف رسائل کا مجموعہ رسائل اطاریہ حصہ اول نماز کے احکام بنام نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں اور دعوت اسلامی کی website W W dot Dawat Islami dot نیٹ سے بھی حاصل آپ کر سکتے ہیں اس میں اسلامی بھائیوں کی نماز کا طریقہ تفصیلی طور پر اور اسلامی بہنوں کی نماز اور اسلامی بھائیوں کی نماز کا جو فرق ہے اس کا بیان بھی موجود ہے اس کے علاوہ الحمد للہ میرا رسنت کی باقاعدہ ایک کتاب اسلامی بہنوں کی نماز کے نام سے بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے اس میں مختلف مدنی پھول اور بعض ایسے مدنی پھول بھی ہیں جو اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کے بعض مسائل کو بھی جمع کیا گیا ہے اسے حاصل کیجئے اس کا مطالعہ بھی فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ابھی احمد براہ راست ہیں ترکیب ہے প্রিয় বাপা যান আমার নাম মোহাম্মদ আল ফিসানি আত্তারি আমি বাংলাদেশের ফয়জানি নাসিরুদ্দিন সিপাসালা কাবিনা থেকে পঁচাত্তর দিনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এখানে এসেছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা আপনি গরিবদেরকে কেন বেশি মহাব্বত করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাত وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان ہمارے یہ اسلامی بھائی الفسانی اتاری یہ نصیر الدین سپا سالار رحمت اللہ تعالی علیہ کے کابینات کے کابینہ ذمہ دار ہے ان کا یہ سوال ہے کہ آپ غریبوں کو کیوں اتنا پسند کرتے مالداروں کے تو خریدار سبھی ہوتے ہیں غریبوں کے خریدار اتار خیر ایسا نہیں ہے مدینہ یہ کیا ہوتا ہے آپ نے کیا نعرے لگائے غریبوں کے غریبوں کے احادیث مبارکہ میں فضائل بہت ہیں جو غریب ہے نا وہ مالداروں کے مقابلے میں پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے مختلف روایتیں غریب جنت میں جلدی جائیں گے اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی غریبوں سے محبت فرمائی ہے پھر یہ کہ غریبوں میں دین کا جذبہ یہ تو بالکل تجربے کی بات ہے کہ زیادہ ہے اس میں شاید ہی کوئی مالدار ہوگا یہ اکثر غریب ہوں گے یا معتدل یعنی درمیانے بیچ کے یعنی کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا وہ اس میں ایک بھی شاد نہ ہو جس کو جنہیں عرفن جس کو بولتے ہیں یار یہ بہت بڑی پارٹی ہے وہ یہاں اعتکاف میں آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے شاید ہی یہ کیا بیچارے نوکری پیشہ ہوں گے یا چھوٹی موٹی دکان ہوگی یا بے روزگار ہوں گے اس طرح کے یہ عموماً اکثریت یہ غریبوں میں اچھا اپنے جتنے بھی مبلغین ہیں ان میں اگر ہم چھاتی کریں گے نا تو شاید ون پرسن بھی اپنے کو سرمایہ دار نہیں ملے گا مشکل ہے تھوڑا بہت مالدار ملیں گے جس کے میں مناسب پارٹی ہوگا اچھا پھر ان میں اپنے یہ دیکھیں گے نا کہ مدنی کام میں ایکٹیو کون ہے یہ مالدار جو ذمہ دار بنا ہوا ہے تنظیمی طور پر یہ زیادہ ایکٹیو ہے مدنی کاموں میں باغ جوڑ کرتا ہے یا غریب تو اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کو غریب ملے گا جو ایکٹیو ہوگا دوڑ کرتا ہوگا اور مالدار ہوگا نا وہ تھوڑا ریزرو یہ پتہ نہیں کیا ہے فطری طور پر وہ کچھ شاید ریزرو رہے گا وہ اتنا مطلب بھاگم بھاگ نہیں کرے گا یہ مطلب ہے اور بھی کئی معاملات ایسے کہ جس میں مطلب ہے کہ غریب میں آجزی مسکینی ساری عام طور پر زیادہ ہوگی مالدار میں اس کی کچھ نہ کچھ کمی لیکن ہر مالدار برا نہیں ہوتا میں تو اپنے کے تجربات اور یہ جو دیکھا والا معاملہ ہے یہ بتا رہا ہوں اگر جیسے اتنے بیٹے ہوئے خیر کوئی ہاتھ اٹھائے گا میں نہیں میں مالدار ہوں مالدار بھی عموماً <laughs> انکساری کرتے ہیں لیکن ہر مالدار انکساری نہیں کرتا بلکہ مالدار ایک تعداد ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی مالداری کا تذکرہ ہو اور ان کا احترام ہو مالداری کی وجہ سے یہ بہت بڑی پارٹی مالدار لوگ اپنے کو اب دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں فنڈ یہ کرتے ہیں لیکن اپنے جسمانی طور پر جو بھاگ دوڑ ہے نا اس میں اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم بھلے ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے پتا مالدار گے اگر ذمہ داری لے بھی لی بڑی ذمہ داری بھی لے لی کوئی پورے شہر سے تاکہ تو کیا ہوتا ہے ذمہ داری مالیات مالیات سمجھتے بالکل اپ ٹو ڈیٹ ذمہ داری سے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا چندہ یہ نہیں کرتے مالیات والے چندہ عوام کرتے اس طرح جمع کرواتے یہ حساب رکھتے ہیں تو یہ اس لیے مالدار کو مالیات دینی پڑتی ہے کہ یہ مطلب اس سے خطرہ کم ہوتا ہے کہ کھا پی جائے گا غریب کو دیں گے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کھا پی نہ جائے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ مالدار سے اس کا چانس کم ہوتا ہے اب جو ہے کروڑوں پتی وہ دو چار لاکھ روپے کیا کھا جائے گا مشکل ہے اس کا اس طرح کھانا تو اس طرح کی تقسیم ہے اچھا اسی طرح کا مالدار آدمی ملے گا آپ کو مجلی سے رابطہ ان کا بھی کوئی مشقت کا کام نہیں ہوتا بالکل اپ ٹو ڈیٹ بن کے یہ شخصیات سے ملیں گے اور عزت بھی ملتی ہے صاحب ایس ایچ او سے مل رہے ہیں تو ڈی ایس پی سے مل رہے ہیں تو فلاں سے مل تو یہ ان کا بھی کام چلو یہ بھی دعوت صاحب یہ کام ہے اور مالیات تو خیر ہماری یوں سمجھو کہ ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی ہے پیسے تو پیسے کے بغیر تو یہ اتباب بھی نہ ہوتا ڈیڑھ پونے دو کروڑ کا میں نے جو دیا چندے کی آواز کتنی آئی بارہ لاکھ کی ابھی تک اور کوئی مجھے آواز نہیں آئی کی تو انشاءاللہ شاء اللہ ترکیب بنے گی آہستہ آہستہ بھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا ہے یہ ہمارے اور بھی اسلامی بھائی ہیں جیسے کہ یو کے والے ہیں اور دیگر ممالک والے ہیں ان کی آمدنیاں پاکستانیوں میں جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عموماً زیادہ ہوتی ہے کیا ڈالر ہوتا ہے امریکہ میں ان کے یہاں پاؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ اگر ایک پاؤنڈ بھی دے دے نا ایک مثال ہے تو ہمارے پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں ڈیڑھ سو روپیہ پاکستانی یہ اگر تھوڑے تھوڑے پاؤنڈ بھی دیں گے تو اپنا انشاءاللہ شاء ترکیب بن جائے گی آپ کا پیٹ بھر جائے گا سارے پیٹ تو آپ لوگوں کا بھرنا ہے مجھے مجھے کیا بھرنا اللہ بھرے گا ہم سب کا پیٹ تو اللہ کرے گا ترکیب بنے گی انشاءاللہ ابھی تو شروعات ہے آہستہ آہستہ آہستہ اور عین ممکن ہے کہ جمع کروا بھی دیا ہو سائیں بھائیوں نے اپنے ذمہ داروں کو کیونکہ کئی ایسے بھی ہوتے کہ جو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے اور یہ تو مجھے بہت پسند نہیں آتا ہونا یہی چاہیے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو کیونکہ خفیہ عمل چھپ کر کیا وہ عمل جو ہے نا یہ ظاہر کیے ہوئے عمل سے ستر گنا سیونٹی ٹائم افضل ہے ستر گنا افضل ہے ایک سو میں تیس کم کو ستر بولتے ہیں سیونٹی تو یعنی بہت یعنی ثواب ہے اس میں کہ آدمی چھپ کر دے لیکن بعض اوقات الل اعلان دینے کی حکمت ہوتی ہے کہ الل اعلان کے میں اتنا دوں گا نیت یہ ہو کہ تاکہ دوسرا بھی جوش میں آئے وہ بھی بولے گا میں اتنا دوں گا لیکن یہ اعلان کرنے والا پھر بھی ہے خطرے میں اس کو ریا کاری کے ذریعے شیطان حملہ تو کرے گا اس کو ریا کے ذریعے جو ریا سے بچنے کی تدبیر جانتا ہو اور اس کو یوں ہو کہ میں انشاءاللہ مطلب اس طرح وہ بچنے کی اگر ہے ذہن اور اس کی معلومات ہے اور وہ اگر دل پر غور کرتا ہے کہ میں بولوں گا تو مجھے ریا تنگ نہیں کرے گی تو وہ بھلے بول دے لیکن وہ بھی اسی وجہ سے رغبت کی نیت سے ورنہ نہ بولے چھپانے میں ہی سلامتی ہے بتانے میں سلامتی نہیں ہے کوئی بھی عمل یعنی بعض امال تو عوام میں کیے جاتے ہیں جیسے بعض جماعت نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو یہ تو چھپانا اس کا تو ممکن نہیں ہے حج یہ چھپانا ممکن نہیں ہے میدان عرفات میں لاکھوں ہوتے ہیں اور جائے گا آئے گا یہاں مطلب اور پوزیشن یہ کہ اگر حج چھپ کر کرنے جائے گا تو آپس میں ناراضیاں ہو جائیں گی بیٹا ماں باپ کو بتایا بغیر اگر حج پہ چلا جائے گا میں چھپا کر جاؤں گا اپنا عمل ماں باپ ناراض ہو جائیں گے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے جن کو بتانا ضروری ہوتا ان کو بتانا مگر یہ کہ عام طور پہ لوگ بس بلا نیت کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی بتاتے رہتے داد نے کو حاجی صاحب ماشاء اللہ ہمارے لیے دعا کرنا اب تو میں نے ایسا نازک دورے کو یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارا آقا کو سلام بولنا پہلے بولتے تھے لوگ شاید لیکن اب پہلے پہلے کا میرا خیال بولتے تھے اب اب دور نہیں ہے اتنا اب خالی بولتے دعا کرنا ہماری ہمارے لیے مکے مدینے میں دعا کرنا یوں بولتے یہ بھی بولے لیکن آقا کو سلام تو بھیجنا چاہیے کہ میرے آقا کو سلام بولنا شیخین کریمین سید صدیق اکبر سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نما ان کو سلام بولنا جنت البقی میں جو آرام فرما ہے مسلمان ان کو سلام بولنا اس سلام بھیجوانا چاہیے ایک بار بھی اگر ایک جواب سلام آقا کی طرف سے مل گیا نا ہے نا علیہ کا والے سلام فرما دیا دونوں کا بیڑا پار آقا کیوں جواب نہیں دیں گے سرکار جواب تو اپنے غلاموں کو ضرور دیں گے بابا آپ کا بھی کچھ وقت مطلب انتہائی غربت میں گزرا ہم نے سنا تو اس وقت مطلب آپ کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے کیا ہوتے تھے ہمیں کچھ اس حوالے سے مدنی پھول دیا ہاں ہاں ہاں ہاں میں نے تو کرے وہ غربت کدے میں آپ کھول ہمارے والد صاحب تو ڈیڑھ دو سال کی عمر کی میری وفات پا گئے میں اتنا مجھے یاد رہ گیا کہ ہم حج کے لیے والد صاحب جا رہے تھے تو وہ ان کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے ایئرپورٹ اچھا، پر اس طرح پہلے رخصت کرتے تھے ذرا بس کو رخصت کرتے کوئی سیکورٹی کا تو کیا اس عمر میں تو کیا تصور ہو لیکن اس کے بعد بھی کچھ عرصے تھے کہ یہ سسٹم تھا کہ ہوائی جہاز کے پاس کھڑے کھڑے رخصت کرتے تھے لوگ کسی نے منظر دیکھے ہوں گے بزرگوں نے جن کی عمر ہے قاضی صاحب آپ نے دیکھے کہ ہوائی جہاز کے پاس جا کر رخصت کرتے تھے پہلے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی ہاں۔ پہلے تھا یہ پھر آہستہ آہستہ وہ سختیاں بڑی پھر جب دہشت گردیاں شروع ہوئی اب تو اب تو مسافر کو اتنا چیک کرتے ہیں پہلے تو وہ جو مسافر نہیں ہوتا تھا اس کو بھی ہوائی جہاز کے قریب جانے دیتے تھے اب تو نہیں جانے دیتے تو ہم لوگ مطلب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سی آف کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے الوداع کہنے کے لیے ہوائی جہاز پر گئے تھے مجھے بخار تھا اور مجھے ایک گلابی رنگ کی شال میں لپیٹ کر لے گئے تھے اتنا یاد ہے مجھے الحمدللہ اور وہ شال پھر برسوں تک وہ نظر آتی تھی وہ مجھے گھر میں تھی وہ یادگار جیسے کہ وہ شال دیکھ کر میں یہ یاد تھا کہ یہ وہی شال ہے جب ایئرپورٹ گئے تھے تو لپٹی ہوئی تھی مجھے اس کے بعد پھر سمجھ نہیں آئی میرے کو پھر وہ والد صاحب آئے نہیں گئے تو آئے نہیں آئے نہیں یہاں تک کہ ایک بار میں اپنے برامدے میں بیٹھ کر مجھے یوں احساس شروع ہوا کہ جس کو دیکھو کسی کو بولتے ہیں ابو کسی کو بولتے ہیں باپا پہلے میمنوں میں باپا بولتے تھے والد کو ہمارے یہاں بھی باپا تو وہ یہ بولتے ہیں پھر یہ لپٹتے ہیں باپا کے پاس بھاگ کر تو باپا ان کو اٹھا کر چومتے ہیں ان کو کچھ کھانے کی چیز دیتے ہیں اس کو لاڑ بولتے تھے لاڑ میمنی نہیں میں نہیں شیریں نہیں مٹھائی کچھ چیز تو میرا ایسا کوئی دنیا میں آدمی نہیں جس کو میں باپا بولوں اور مجھے اٹھا کر پیار کرے ایسے میری سوچ بنی اور میں نے وہ ہچکیاں مطلب رونا شروع کر کے وہ رونا شروع کر دیا تو میری بڑی بہن آ گئی اس نے تو میں نے اس کو شاید فریاد کی کہ میں کس کو باپا بولوں ابو بولوں تو پھر اس نے مجھے اٹھا لیا اور تھوڑا کھلایا بہلایا تو پھر میں سٹ ہو گیا یہ مطلب اس طرح پھر ہمارے بچپن میں گھر میں ہمارے وہ پھلی جو موم پھلی ہوتی نا وہ چھیلتے تھے اس کا ایک آنا شیر مزدوری ملتی تھی یعنی کہ اتنا بڑا دس شیر کا وہ ٹھیلا لاتے تھے اٹھا کر تو اس کے مزدوری دس آنے ملتی تھی ایک روپیے میں سولہ آنے ہوتے تھے یہ پورا میں پتا ہوگا ان کو شاید نیو جنریشن کو کم پتا ہوگا لیکن زیادہ پرانا بھی نہیں ہے آنے سنے ہوں گے سولہ آنے تو وہ ہم کو دس آنے ملتے تھے اور وہ جو چنے چھیلتے تھے تو چنے جو بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں اس کو ہم میمنی میں ڈاریا بولتے تھے ڈاریا تو اس کے چھلکے اتارتے تھے تو وہ شیر پر چار آنے مزدوری لگتی تھی ملتی تھی ہم کو چار آنے شیر پر اور اس کو بھی مزدور سے اٹھوا کر لانا پڑتا تھا وہ دور سے ہمارے گھر سے جوڑیا بازار دور تھا تو وہ مزدور کو الگ مزدوری دینی پڑتی تھی اس طرح مطلب ہے کہ پھر میں تھوڑا سنبھلا تو پھر وہ آلو چھولے اور ٹافیاں کلفیاں اور بچوں کی بہت ساری چیزیں میں نے بیچی ہیں بیچتا تھا پھر وہ ٹھیلا چلاتا تھا چھوٹا تھا کھلونوں کا اور ایسی آزمائش تھی کہ بارہ ایسا ہوتا تھا کہ میری بونی بھی نہیں ہوتی تھی بونی سمجھتے یہ بونی مطلب ایک بھی بکتا نہیں تھا وہ بس میں جاتا تھا رول رول کے واپس آ جاتا تھا ایک پیسے کا بھی بکتا نہیں تھا کچھ اور دو منزلہ مکان سے وہ ٹھیلا چھوٹا ہوتا تھا بابا گاڑی ٹائپ کا وہ کھینچ کھینچ کے مل جل کے گھر والے ہم اٹھا کے لے جاتے تھے پھر اس کو اتارتے تھے اور پتا چلا بونی بھی نہیں ایک روپیے کا ایک روپیہ تو کیا بڑی بات ہے وہ ایک آنا دو آنا اس طرح کی چیزیں بکتی تھی وہ وہ نہیں ہوتا تھا پھر یہ کہ جیسے کہ کنگیاں بیچتا تھا اب جیسے کہ یہ دن آ گئے عید کے دن تو وہ عید کی رات کو میں وہ بیچتا تھا رومال عید کے رومال مخصوص آتے تھے وہ بیچتا تھا کھلونے کی گاڑی لگاتا تھا عید کے دن تو عید کے دن بکتا تھا کھلونا اچھا کاروبار ہوتا تھا عید کے دن عید کے دوسرے دن یہ اپنے مسلح الدین گارڈن ہے اس کے طرف کافی یعنی کہ لوگ جمع ہوتے تھے ملنے کے لیے ان کے بچے بھی ہوتے تھے تو بچے تو یوں کھلونے بکتے تھے عید کے دن یہ میٹھی عید میں بکری عید میں بھی ترکیب ہوتی تھی تو اس طرح مطلب ٹکریں مار مار کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو جو غربت میں زندگی گزارے گا اس کو غریبوں کی یعنی کہ ایک نفسیاتی طور پر بھی کچھ احساس ہوگا ہمدردی ہوگی اور جو مطلب یعنی کہ شروع سے مالدار ہوگا بچپن سے ہی اس نے پیسہ ہی دیکھا ہوگا آسائشیں دیکھی ہوں گی تو اس کے لیے ذرا دشواری ہوتی کہ وہ غریبوں سے اس کو اتنی وہ ہمدردی ہو اب ہمارے گھر میں کیا یعنی کہ وہ بلب جلتا تھا چھوٹا تھا یہ ٹیوب لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تو ہم پھر چھوٹے بھائی بہن ہوتے تھے تو باری باری وہ پنکھا تھا ڈنڈی والا وہ چلاتے تھے گتے سے وہ ایک دوسرے ہوا کرتے تھے اور کٹمل بولے ہمارا کام کٹمل کاٹتے تھے اور وہ گزر ہی گیا الحمد للہ بجلی اچھا پانی لائن کا ہمارے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ لائن کا پانی تھا ہی نہیں ہم باہر سے بھرتے تھے پانی ہنڈیوں میں اٹھا کے لے جاتے تھے گھر اس طرح کچھ خریدتے بھی تھے پانی بیچنے والے جو مشکل یا وہ ڈبے بھرتے تھے وہ پٹھان جو ہوتے تھے ان سے لیتے تھے بابا ایسی غربت میں بعض اوقات مشاہدہ بھی ہے کہ غریب لوگ شکایتیں کرتے ہیں اور ناشکری شکریہ کلمات بھی ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے معاملات ہمارے سامنے ہیں تو ان تکالیف کے باوجود مطلب صبر کے اسباب کا ہونا آپ کا مذہبی رجحان کی طرف آ جانا امامت کی طرف بڑھ جانا اس کی کیسے صورت بنی بس یہ اللہ تعالی کی دین ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس لائن پر رکھا اب بھی اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے کچھ نہیں پتا سیدن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا بالکل یعنی کہ وفات کا وقت آیا آپ کی تو آپ نے زور سے فرمایا ابھی نہیں نہیں ابھی نہیں تو جو معتقدین تھے ان کو تعجب ہو گئی کیا فرما رہے ابھی نہیں کس سے فرما رہے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ سے شیطان نے کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے تو میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی سانس میری رکی ہوئی ہے ابھی نکلی نہیں ہے مجھے ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا میں ایمان لے کر جب قبر میں سلامت گیا نا تو پھر کامیاب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کروڑوں مقلدین ہیں اب بھی دنیا میں مقلدین ان کے پائے جاتے ہیں حنبلی جن بزرگوں کا یہ حال تھا تو اپنا تو ٹھکانا ہی کیا تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہماری کیا کیفیت ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس سے ہر حال میں ڈرتے ہی رہنا چاہیے تو باہر آ کہ مجھے اللہ کی رحمت نے تھاما اور میں ابھی تک آپ کے سامنے ہوں بہت گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے رحمت سے اور ایمان پر استقامت دے سنیت پر استقامت دے اعلیٰ حضرت کی غلامی پر استقامت دے پاک کی غلامی پر استقامت بخشے کہ ہم ویسے اپنے بعد عمل کوئی نہیں بس اللہ تعالی فیضان اولیاء کے صدقے ہماری مقصد فرما مدینہ باپا آپ نے اپنے بارے میں بتایا اپنی غربت کے بارے میں بتایا کہ وہ شخص جو کبھی ٹھیلا لگاتا تھا یا بچوں کی چیزیں بیچا کرتا تھا کبھی اس کی بونی بھی نہیں ہوتی تھی اور آپ کو یہ بھی ہم نے فرماتے سنا ہے کہ آپ نے اتنی بار مدینہ شریف کی حاضری دی ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہے تعداد بھی یاد نہیں تو ایسا غریب آدمی اتنی بار مدینہ شریف کیسے چلا جائے کہاں کا منصب کی دولت قسم خدا کی یہ حقیقت نے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی وہ ہی مدین اللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام سہار اللہ تو سفینے پہ بھی کبھی جانا ہوا ہے آپ کا الحمدللہ سفینہ نہیں سمجھیں گے سر سب کو سب نہیں سمجھا دیں پاپا وہ سفینہ اس کو پانی کا جہاز جو ہوتا نا کشتی بڑا کشتہ کشتہ نہیں بولتے اس کو اسٹیمر بولتے بڑا بحری جہاز بولتے بحری جہاز تو الحمد للہ سفینہ مدینہ میں بھی سفر کیا ہے اللہ کی رحمت سے پاپا کچھ سفینے کا بھی ہو جائے ہاں پاپا کوئی کلام بھی لکھا تھا اپنے سفینے میں یہ بتائیں گے کلام لکھا تھا ہاں بھائی کون سا کلام لکھا تھا پاپا نے سفینے میں کوئی بنگلہ والا بتانے والا پاپا اگر آپ ہی ایک شیر سنا دیں پاپا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاد مدینہ پہنچ جائیں گے انشا مدینہ الحمدللہ تو اس سفینے کا بھی بس ایک منظر تھا اس کے رخصت کا بھی ایک منظر تھا اس وقت تو کچھ سیکورٹی کے مسائل تو میرے تھے نہیں تو کافی تعداد میں صاحب بھائی رخصت کرنے آئے تھے اور مجھ سے محبت تو آپ کو پتا ہے صاحب بھائی کرتے ہی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ دلوں میں محبت ڈالی ہے ورنہ اس وقت کون بیٹھا ہوتا الحمدللہ اللہ تعالی زوال نعمت سے بچا بالکل تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سفینے میں جب میں کوئی ہے اس میں جو سفینے میں مجھے چھوڑنے آیا ہو کوئی بھی نہیں ہے ایک ہو سکتا ہے اب کوئی سفینہ جائے تو ہم چھوڑنے کے لیے بھی آ جائیں فیضان چلے فیضان مدینہ میں تو ہوں گے ایسے شاید پرانے ان میں کوئی نہیں ہے تو وہ منظر بھی یار دیکھنے والا تھا کہ اس میں شاید خیر اسلام بھائی تو اچھا وہ اس میں وہ تھے سفین حبیب کے بہت پرانے میمن بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے یہ ہاتھ اٹھائے انہوں نے اب بیچاروں وہ فالج ہو گیا اللہ پاک ابیب کے صدقے میں اور سفینہ مدینہ کے توفی آپ کو شفا تفا انہوں نے منظر دیکھا جو اسلامی بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے او وہ منظر اور مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ کچھ دو اسلامی بھائی سے تھے دو آشکا نے رسول کہ جب میرا سفینہ تیرنے لگا نا جب سفینہ تیرنے لگا تو وہ دو جو تھے وہ دوڑے سمندر کی طرف اور قریب تھا کہ وہ سمندر میں کود جاتے جذبات میں آ کر وہ دوڑے اسلام انہوں نے پکڑ لیا ایک مجھے دو کا ایسا لگتا ہے کہ دو کا سنا تھا ورنہ کم از کم ایک تو ایسا ہوگا شاید دو ہی تھے تو وہ اس طرح اچھا پھر کشتیاں کشتیوں میں سفینے کو دور تک وہ رخصت کرنے کے لیے بعض کشتیاں بھی پیچھے ہمارے دوڑ رہی تھی اللہ کیسا منظر ہوگا پاپا وہ اللہ اکبر پھر ایک آدمی مجھے میرا بہت پاور فل آدمی تھا وہ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ سفینے کے اس میں اسٹاف میں سے تھا اس نے مجھ سے معافیاں مانگی معافی مانگی اور بتایا کہ میں آپ کی بہت مخالفت کیا کرتا تھا شاید گالیاں وغیرہ بکتا تھا اور اس طرح کا اس نے اعتراف کیا معافی مانگی بولا اب سمجھ آ گئی کہ اب کون ہے اور کیا ہے یہ ماحول دیکھا تھا اس نے تو اس کو لوگوں نے مس گائڈ کیا ہوگا نا کہ یہ برے لوگ ہیں اور یہ دین میں سے اور مذہب میں سے اور عقیدے میں سے کچھ کیا ہوگا پھر جب انہوں نے عشق رسول کے مناظر دیکھے نا رونے دھونے کے جو حساب کتاب تو میرا خیال ہے اس کا بس دل صاف ہو گیا ہمیں بھی دکھا دیں پاپا وہ تو پھر وہ لبیک کا جب موقع آیا آخر میں وہ بھی منظر تھے ہم مائک میں لبیک پڑھ رہے تھے وہ لبیک پڑھ رہے تھے اور حاجی صاحبان باندھ باندھ کر وہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اور ایک طرف مطلب وہ ہو یار یہ بھی ایک منظر تھا کیا کو سفینے شروع ہو رہے ہے سفینے کا سے یوں امتحان والا ہے اپنے کو مزہ ہے اپنے ماحول کی وجہ سے لیکن ہے امتحان والا ایک ہفتہ تک سات دن تقریباً لگتے ہیں اس میں ہم نے تو خیر وہ کچھ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیک کلاس نہیں ڈیک کلاس تو وہ عرشہ ہوتا عرشہ عرشے میں بےچارے پڑے ہوتے ہم نے کچھ کمرے وغیرہ کی ترکیب کی تھی اس کی ٹکٹ زیادہ ہوتی ہے تو پہ شروع میں تو مطلب الٹیاں کرتے لوگ ہمارے قافلے میں تقریباً سبھی بیمار ہوئے ایک میں بچ گیا اور ایک اور مجھے یاد پڑتا ہے صاحبہ بچ گئے تھے ان کو بھی نہیں ہوا کچھ تو الحمد تو یہ کہ وہ بھی جو بیمار ہوئے الحمد للہ وہ بھی ایک نعمت ہے بیماری کی تو ہمیں وہ نعمت نہیں ملی تھی لیکن جس کو دیکھو بخار الٹیاں تو سفر یہ ہوتا ہے سفینے میں الٹیوں کا خاص کر شروع میں ہوتا ہے پھر سیٹ ہو جاتا ہے نام بھی تھا نا سفینے کا بابا سفین عرب ہوگا یا سفین حجا جس طرح کے دو تھے شاید سفین بہت بڑے بڑے سفین تو اس کا ایک اپنا سرور تھا یہ اپنے دو مسجدیں تھیں تو ایک مسجد ہمارے اس میں ترکیب میں آ گئی تو اس میں ہم نمازیں پڑھاتے تھے آپ امامت بھی فرماتے تھے وہاں سب چلتا تھا پڑھاتے تھے حاجیوں کی تربیتیں کرتے تھے ہیرو صاحب بھائیوں نے ترکیبیں بنا لی تھی سننی تو ہر جگہ ہوتے ہیں عاشقان رسول تو میرے حج کا بیانت کے کیسے چلتے تھے الحمد للہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے چلنا کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا بیڑا مدینے والا لینا پیا تاریاں باپا اپنے سفینوں میں مدنی مذاکرے بھی فرمائے ہو سکتا یہ بھی ہوتا ہوتا ہوگا اگر سوال جواب شاید ہوتے تھے حج کے تعلق سے اس وقت نہ یہ کوئی تفتیش تھی نہ وہ فتیش تھے نہ آپ لوگ تھے مدنی کچھ بھی تھا شورا بھی نہیں تھے اس وقت مطلب بہت برکتیں حاصل کرنے والے کم تھے افراد بہت بہت سال لیکن اس وقت یوں لگتا تھا کہ داؤد بہت ترقی پر ہے پنجاب سے اور مجھے چھوڑنے آتے تھے وہ بھی ایک منظر ہوتا تھا آپ نے دیکھا تو ہوا میں نے آپ ایئرپورٹ والے دیکھا نا ایئرپورٹ والا ہی بول رہا ہوں دیکھا والا ایئرپورٹ والے تو کچھ ہوں گے دیکھنے والے ایئرپورٹ کا آج کا کافلا ماشاء اللہ ہے کچھ بھائی الحمد للہ مرکز الولیا کا قافلہ وہ بھی بہت بڑا تھا ماشاء اللہ بنگالی بابا نے بھی دیکھا ہمارا یہ بنگالی ہمارا گلزار ہڈیب کا بنگالی ہے اے رنگین شادی تک دے کیا کروں دیا بہت پرانا ادھر سائڈ پہ دیوار کے پاس ہے اب یہ کہتے ہو نئے بنگالی جو بنگال سے ہے مگر نہیں بولے والے صبح انسنا تھی کوشش اس کو پہچان نہیں تمہارا تمہارا بھائی ہو رہا ہے اس کو بنا دو وہ بندے گا بہت پرانا ہے پاپا اب تو آپ نے فرما دی اب تو شاید کوئی نیجت کا اظہار بھی ہو جائے مدنی ہولیا مدنی ہولیا انشاءاللہ مدنی قافلہ مدنی سبحان اللہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اللہ رکھنا کل روزہ ہے رکھنا کر لو سب سہیریاں بابا کے ساتھ چیڑیاں کر لو جس نے ہے روزہ رکھنا جس نے ہے روزہ رکھنا کر لو سہری بابا کے ساتھ ان کر لے جس نے ہے روزہ رکھنا کر لے وہ سہریاں کس نے ہے روزہ سب نے ہے اب یار سبھی رکھ لو کا چھاتی کریں گے یہی یار دفتر یہ لبیک کیوں وہ دے نہیں پلے پڑتا ہوگا مشکل ہے لبیک کے معنی کون بتائے گا لمبے میننگ مغلی فیس کے ساتھ کون بتائے گا بنگلہ دیش والا بنگالیوں کو پتا ہوتا ہے یہ تھوڑی بہت سمجھدار ہوتے ماشاء اللہ سب کو نہیں پتا ہے بتا دیجیے ماشاء اللہ طالب علم میں جامع آ گیا جی۔ ماشاء اللہ لبیک مانے حاضر ہوں لبیک کے مانا ماشاء اللہ حاضر ہو رہا ہوں ان شاء اللہ وعلیکم السلام یا خاک بپا جی آیا نو بپا سفینے کا تذکرہ چل رہا تھا حقیقت میں مدینے کا تذکرہ چل رہا تھا سفینہ تو وسیلہ تھا نا مدینے لے جانے کا اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے باپا ایس ایم ایس آئے جی ایس ایم ایس موصول ہوئے عبد الحبیب بھائی ہیں میرا سلام کہنا کی سی پورٹ پر گونج تھی اس وقت چھوٹے ہوں گے تو یہ ہوں گے برابر جی جی یہ بہت نہیں وہ تو منظر واقعی کلیجا پھاڑ منظر اسلامی بھائی بے ہوش ہو گئے سفینہ گیا اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا اچھا۔ میں موجود تھا سفینہ روانگی کا وقت بڑا دقت انگیز منظر تھا پپا پہلے تو وہ محفل مدینہ کا بھی ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا پھر روانگی کی ترکیب ہوا کرتی تھی پپا یہ محفل مدینہ پھر کس طرح روانگی وہاں پہنچنا اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ مدنی پھول دیں کہ دعوت اسلامی میں یہ محفل مدینہ کا آغاز اور محفل مدینہ اس کا سلسلہ کس انداز سے اور کب سے ہوا آغاز تو یاد نہیں ہے لیکن یعنی کس طرح ہوا ہم محفل مدینہ یعنی کہ وہ نعت شریف جب تو اجتماع ذکر نعت کی تو اصطلاح نہیں تھی شورا بھی تو بعد میں بنی ہے مختلف علاقوں میں کرتے تھے پہلے تو اپنی شاید ادھر ہی ہوتی تھی گھر میں ہوتی ہو اب یہ یاد نہیں ہے کسی علاقے میں ہوتی ہوگی پھر ہوتی تھی مختلف علاقوں میں مسجدوں میں باہر نکلے روڈوں پہ آئے چوکوں پہ اور پھر جا کر مختلف شہروں میں محفل مدینہ شروع ہوئی تو اس طرح نواب شاہ سکھر میں بھی شاید ہوئی ہے نواب شاہ میں بھی شاید ہوئی ہوں گے مختلف شہروں میں ہوئی ہیں محفل مدینہ ایک پنجاب میں ہوئی ہے مرکز الاولیاء میں بھی ہوئی ہے میرا خیال ہے نا محفل مدینہ مرکز الاولیاء میں ہوئی ہے لاہور کو ہم مرکز الاولیاء بولتے ہیں ولیوں کا مرکز ہے الحمد للہ محفل مدینہ چلو اچھا۔ ماشاء اللہ تو پنجاب کے رسمائن ہے ہمارے ساتھ قافلے میں ہوتے تھے کوئی بنگلہ دیش کا نہیں تھا چل مدینہ کے قافلے میں شہداب پور میں بھی ہوئی ہے اللہ کوٹ اختاری اجتماع ہوئے زمزم نگر میں بھی ہوئی شاید ہوئی ہوگی حیدرآباد بنگلہ دیش میں بھی ہو جائے کاش ہاں، اب تو بس کیا کروں میں ہمارے یہاں بس حالات اس سے تبدیل ہوئے کب تو میں سفر مدینہ کروں تو پتا نہیں وہ قافلہ لے کر میرے کو لگتا نہیں انتظامیہ ہی شاید روک دے گی جانے نہیں دے گی ایئرپورٹ تک جو بسوں کی لائنیں اور جو مخلوق آتی تھی اور ہم جاتے تھے ہمارے حالات ایسے ہو گئے نا پتہ ہی اللہ تعالی آسانی کر رہے ایک بار پھر دھوم دھام سے نفیل مدینہ چل مدینہ اور کمال ہاں نہیں بابا چل مدینہ کے جو قافلے سفر پر روانہ ہوئے اور ماشاء چلیے لگ لبیک بابا آپ کے سفر ہوئے مدینہ شریف کی طرف اب یہ قافلہ اور چل مدینہ کا قافلہ بننا اس کے بعد آپ کے سفر ہونا تو یہ چل مدینہ کے قافلے کی صورت کیسے بنی اور کیا ہوتا تھا چل مدینہ کے قافلے میں تو سب سے پہلے تو میں اکیلا گیا سب سے پہلا سفر میں نے اکیلا کیا پھر دوسری بار یاد پڑتا ہے کہ دو مزید میرے ساتھ شامل ہوئے تین عیسائی بھائیوں نے سفر کیا پھر اب وہ یعنی پہلا سفر جب میرا ہوا تو اس وقت دعوت اسلامی نہیں تھی آخری سال تھا اس کے بعد دعوت اسلامی خیال بن گئی تو یا اگر بن بھی گئی تھی تو ایک کیوں نہیں ہوئی ہوگی ایسا کچھ نہیں تو دعوت اسلامی کے بعد پھر یہ ہم تین تو دعوت اسلامی میں گئے پہلی بار میں اکیلا گیا اس وقت دعوت اسلامی پتہ نہیں بنی تھی یا ایکٹیو نہیں ہوئی تھی میں اکیاسی میں ہو سکتا ہے اسی سال لاہد اسلامی بھی بنی ہو اور اسی سال سفر بھی ہو گیا ہو اور کچھ ہم کر نہ پائے قادت الحرام میں یا شبان کر میں دعوت اسلامی کی ترکیب بنی تھی اور پھر اسی سال جو سفر مدینہ ہوا ہو میرا اور اس میں چاہیے تو خیر میں اکیلا گیا اور اس سال بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ مجھے جس فلائٹ میں نہیں جانا تھا اسی میں میری سیٹ بنی اور میں کہتا تھا کہ مجھے اس فلائٹ میں نہیں جانا آخرکار پھر وہ مجھے جو ایک لڑکا آتا تھا ہمارے پاس وہ اپنا اہل محبت تھا اس وقت تو اصطلاحات تو تھی نہیں سائن بھائی وغیرہ داؤد اسلامی تو وہ مطلب میرے لیے بیچارہ کوشش کرتا تھا شاید اس کا کوئی فیلڈ سے تعلق ہوگا ٹریولنگ سے تو پھر اس نے بولا کہ وہ بول رہا تھا کہ سیٹ میں کہتا تھا مجھے پی آئی اے میں جانا ہے اور کہیں اور کسی اور ایئر لائن میں سیٹ مل رہی تھی بولا اس میں سیٹیں اور مطلب پی آئی اے میں ہے ہی نہیں تو آخرکار میں نے مطلب جب اس نے بول میں چپ ہو گیا اب ٹھیک ہے نہیں مل رہی پی آئی اے میں کیا کریں پھر وہ ایک دن ملا بولا الحمدللہ للہ یہ میں آپ کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے چلو اچھا ہوں یہ دیکھیے قدرتی بات ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھنا تھا ورنہ جس میں میری سیٹ میں نے میں راضی نہیں تھا نا اس ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی وہ ریاض پہ اترا اور ریاض میں جب یہ شاید ٹیک آف کرنے گیا اس وقت شاید اس میں آگ لگ گئی تین سو اور کچھ تین سو دو یا شاید اتنے اس میں پیسنجر تھے ایک بھی زندہ بچا نہیں سب کے سب اس میں جل گئے وہ جو فلائٹ تھی انٹرنیشنل فلائٹ تھے وہ سوال کا مہینہ تھا حج کے فلائٹ ابھی شاید شروع نہیں ہوئے تھے تو میرے لیے بھی افواہ پھیل گئی کہ یہ کہ اس فلائٹ میں یہ گیا ایک گھنٹے کا فرق تھا تقریباً ہماری فلائٹ میں جس میں پی آئی اے میں ایک گھنٹہ پہلے وہ مجھ سے ایک گھنٹہ پہلے اڑی تھی سیٹ میری اس میں ہونی تھی لیکن مہارا میری چونکہ خواہش نہیں تھی اور اللہ نے کرم فرمایا کہ میری اس میں سیٹ نہیں ہوئی جو مسئلے اللہ تعالیٰ کے تو یہ افواہ اڑ گئی میری کہ بھائی یہ اس فلائٹ میں الیاس بھی تھا اور یہ بھی گیا تو ہمارے گھر کی طرف کسی نے یہ بتایا تھا کہ وہ گھر کی عورتیں وغیرہ نکل آئی تھی محلے کی وہ الیاس گیا تو ایک صاحبہ نے بتایا کہ ہم کچھ دوست تھے وہ تعزیت کے لیے آپ کے گھر کی طرف آئے تو انہوں نے بولا کہ برابر میں ہمارے گھر کے ڈیکوریشن تھا تو ڈیکوریشن والے اتفاق سے اپنی دریاں سکھانے کے لیے ڈالی ہوئی تھی تو ان کو بھی یوں اپنے ذہن میں کنفرم ہو گیا ہم کو بھی کنفرم ہو گیا سنا تھا لیکن بول اس کا انتقال ہو گیا تو دریا بھی ہوئی ہے ہمارے یہاں یہ رواج ہے گھروں گھروں کے بعد دریا بچھاتے ہیں تعزیت کے لیے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں اس میں بولا یار چلو یار پہلے بادامی مسجد میں وزو کر دیتے بادامی مسجد کے بعد ہمارا گھر تھا بولا ہم وزو کرنے چلے گئے پھر پتا چلا دریا تو سکھانے کے لیے ڈالی تھی ڈیکوریشن والے نے خیر وہاں بھی مجھے ملے اکا دکا کو آپ کا تو ادھر شور بنا ہوا تھا خیر ہم نے فوراً ٹیلیکس وغیرہ کیا گھر میں کہ میں پہنچ گیا ہوں جدہ شریف اس طرح کا معاملہ کچھ ہوا اور میں بہرحال ذرا میری موت نہیں آئی تھی اس لیے مجھے وہ فلائٹ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دل نہیں کرتا تھا جانے کا جب آپ کو اطلاع ملی کہ میری جس جگہ پر مطلب سیٹ ہو رہی تھی اور اس میں یہ حادثہ ہو گیا اور اللہ تعالی کے کرم سے آپ کی حفاظت کا سامان ہوا ہاں۔ اس وقت آپ کی مطلب آپ کے ذہن میں کیا بات آئی یا آپ کی کیا کیفیت ہوئی اب یہ کہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں بچ گیا اور یہ وہ بس جملے نکل جاتے ہیں منہ سے لیکن حقیقت یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی کثیر مسلمان کا اور وہ مکس ہوگا انٹرنیشنل کا غیر مسلم بھی ہوں گے اس میں میرا گمان ہے لیکن مسلمانوں کی شاید کثرت ہو کیونکہ باب المدینہ سے وہ چلا تھا تو یہاں ماشاء اللہ مسلمانوں ہی کی کثرت ہے تو وہ میں اس واقعے کو یاد کر رہا تھا غالب قدس ادسر سامی کا واقعہ ہے نا تمبی المغترین میں کہ آگ لگ گئی ان کے محلے میں اور لوگوں کے مال اسباب اور گھر جل گئے اور اس طرح کچھ نقصانات ہوئے تو اس شاید ان بزرگ کا واقعہ یہ کہ ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کا آگ میں کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کی جگہ سلامت ہے مکان سلامت ہے تو آپ کے منہ سے نکلا الحمد اور آپ نے شاید اس پر فرمایا کہ وہ یہ واقعہ یوں شاید فرمایا کہ تیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے میں تیس سال ہو گئے الحمد کہنے پر وہ استغفار کرتا ہوں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے الحمد کیوں کہا اس لیے کہ دوسرے مسلمانوں کے گھر جل گئے دکانیں جل گئی مال اسباب جل گئے میرا بچ گیا تو میں ایسا مطلب میرا بچ گیا تو میں خوش گیا الحمد اور دوسروں کا جو چلا گیا اس کا مجھے کوئی صدمہ ہی نہیں ایسا کیا اس پر مطلب تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس فلائٹ میں بھی کثیر مسلمان ہوں گے غالب گمان ہے اور احرام احرام والے نہیں ہوں گے تو ریاض کو اترا تھا لیکن مسلمان ضرور ہوں گے ضرور ہوں گے عملہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں عملے میں بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہوں مسلمان ہوں گے ہے وہ مسلمان کہاں نہیں میں بہرحال بچ گیا میرا وقت پورا نہیں ہوا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا یہ خدمت ہو سکتا ہے کہ میرے مقدر میں تھی اور اب بھی اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں میں شہادت ملنی ہی میرے حق میں بہتر ہوتی میں شہید ہو جاتا کیونکہ اب زندہ رہ گیا تو گناہوں کی کثرت بھی آپ کہ مجھے سمجھنا ہے کہ اس وقت تو سن اسی میں پینتیس سال پرانی بات ہے نا چودہ سو ہجری کا یہ وقت ہے چودہ سو پینتیس ہجری چل رہا ہے تو یہ تقریباً پینتیس سال تھرٹی فائیو ایئرس آپ میں سے بہت سارے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ظاہر ہے میری عمر میں یعنی ایک طرح سے جوان ہی کہلائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ نیکی بھری طویل زندگی عطا فرمائے اور آپ کے مدنی پھولوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بپیا آپ کا پہلا سفر مدینہ اور اس کے بعد چل مدینہ کے قافلوں کی صورت مزید ہاں یہ تین ہم ہوئے جی یہ تین ہوئے ہم تین گئے اور چل مدینہ کا تو ایسا ایک عجیب قصہ ہوا کہ گلزار حبیب اب مدنی مرکز میں میں کسی کے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھ کر ہفتہ وار اجتماع میں آ رہا تھا کیونکہ ہم کھارا گھر میں ہوتے تھے کھڑا دیٹر اولڈ سٹی ایریا میں اور یہ ہمارا مدنی مرکز شاید چھ کلو میٹر یا دس کلو میٹر ایسا کچھ یاد نہیں اب تو دور تھا تو شہید مسجد کھارا در سے پتہ نہیں کتنی دور ہوگا یہ گلزارہ بھی تو یہ ہم اسکوٹر پر آ رہے تھے تو وہ صدر سے گزر رہے تھے تو ایک رکشہ جا رہا تھا اس رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا چل مدینہ میرے کو تو مزہ آ گیا ہم نے اسکوٹر کے پیچھے دوڑائی رکشے کے تو شاید ایک پہ رکشا رکا ہم اتر گئے اس سے ملاقات کی اور ہم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں یعنی اس طرح کے ہماری ملاقات کا مقصد ہی آپ کے پیچھے چل مدینہ لکھا ہوا ہم کو اس کا بہت مزہ آیا بہت اچھا کام کیا آپ نے تو یوں چل مدینہ کی ایک قسم جو ہم کو الفاظ ملے تو ان دنوں گلزار حبیب میں جمعرات اجتماع ہے جمعرات ہوگی تو اجتماع کے بعد وہ ملاقات ہوتی تھی اور اس میں کوئی ترکیب تو تھی نہیں کہ بھئی لائنیں لگے اور ڈسپلین وہ لائن لگے تو بھی ڈسپلین اور ایسا کچھ خاص کوئی نظام تو نہیں تھا شروع میں تو خیر میں کھڑے کھڑے ملتا تھا آپ کیا گلے ملتے تھے میں کہاں ہوتا تھا اور گلے مل مل کے مجھے دیوار سے لگا دیتے تھے لوگ تو پہلے طاقت بھی ہوتی تھی ہمت ہوتی تھی سنبھل جاتا تھا تو پھر وہ ممبر پہ بیٹھ کے ملنا شروع کیا تھا میں نے پھر لائن بھی لگتی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لائن پراپر نہ ہوتی ہو تو اب وہ لائن میں ملنے آتے تھے تو میں اس کو وہ ہاتھ کمر پہ مارتا چل مدینہ چل مدینہ دیکھے وہ مجھے نیا نیا مجھے مزہ آ گیا تھا مدینہ سے محبت تو الحمد للہ اس کو نہیں ہے تو وہ مجھے وہ الفاظ مل گئے تو میں تھپا مارتا بھی مدینہ چل مدینہ اس کو ماروں ابھی چل مدینہ چاہیے باپا جس کے تھاپا پڑا ہے اس کے تو چھبے سو آنے چاہیے میں اس طرح تھاپے ابھی بد نظمی ہو سکتی ہے تو میں اس طرح تھاپے مارتا رہا چل مدیرہ یہ چل مدیرہ مشہور ہو گیا چل پڑا بابا یہ چل مدینہ دکھایا ایسا کر دو کہ باپا چل مدینہ کر دیں یار اس کا بھی موقع آئے گا پھر پھر پھر وہ بھائی یہ یہ تو نام ملا ہے قافلے یوں بڑھتے بڑھتے کہ یعنی کہ بہت یعنی ہر سال اضافہ ہونے لگا پھر رمضان شریف میں بھی حاضری ہوتی تھی عمرے کی تو یوں ہمارے قافلے بنتے تھے اسلامی بھائیوں کے یہ تو چل مدینہ نام مل گیا اب چل مدینہ کا پہلا قافلہ اس عنوان سے کیسے بنا یہ یاد نہیں ہوئے اب پھیلے کہ جو بولے چل مدینہ تو میں چلوں آپ کے ساتھ چل مدینہ پھر ہے کہ بڑھ گئے اب سنبھالنا مشکل ہو گیا میں اب کیا کروں کیا کروں تو میں نے بارہ سوالات تیار کیے اور میں نے کہا یہ بارہ سوالات جو پورے کرے گا عمل کرے گا اس کے مطابق وہ پانچوں نماز با جماعت اور تحجد اور اس طرح کا کچھ جو سمجھ میں آیا میں نے لکھا اس میں تو اب یہ قوم کیا کرتی جیسے ایک دن پانچوں نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے با جماعت اسی دن تحجد پڑھ لیتے ہوں گے ایسا کچھ تھا ایسا ہی کچھ کوئی شراک پڑھ لیتے ہوں گے ہمارے بارہ سوال پورے <laughs> چل مدینہ یہ ہو جاتا لپٹتے تھے روتے تھے اور وہ ضدیں کرتے تھے وہ ہوتا تھا یہ پھر یہ تو اس میں بھی بڑھ گئے یہ بارہ میں وہ چالاکیاں کر کے آ جاتے تھے ایک دن عمل کر کے تو پھر وہ اس میں بارہ سے میرا خیال ہے تیس بنے شاید سیاد پڑتا ہے وہ تیس پر بھی ترکیبیں بنانی شروع کر دی اب خدا جانے وہ سچائی تو کتنی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے سچ بولنے والے کتنے اس وقت تو اتنی تربیت کا نظام بھی نہیں تھا اب اتنا نظام اس کے باوجود ہمارے یہاں جھوٹ ابھی تک گیا نہیں ہے بدقسمتی سے تو یہ اپنے تیس ہوئے پھر شاید تریسٹھ ہوئے پچاس پچاس ہوئے شاید ہاں یوں بڑھتے بڑھتے پھر تریسٹھ ہوئے اور پھر یہ حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بولا یہ سوالات تھوڑی ہے کہ تو مدنی انعامات مدنی انعامات نام حاجی زمزم نے دیا یوں مطلب یہ پھر مدنی انعامات چل پڑے اور یوں بھی تھا کہ یار یہ چل مدینہ کے لیے لوگ کر رہے اخلاص کے ساتھ کریں اور یہ تو محدود رہے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے حج کے لیے اور میرے ساتھ چلنا ہوگا وہ کرے گا باقی اور کوئی تو عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کو ترکیب بنا کر اس کو آج کل تو الحمد بہت اس میں ترقی ہے آمادنی انعامات میں کہ یہ اصل مطلب کہ نیک بنانے کا نسخہ ہے میں اہرائی ہوں تھا ذہن کے یار کچھ نہ کچھ ان کا ذہن بنے گا اس طرح عبادت کا تو اللہ کا کرم ہے ترکیب چل رہی ہے چلتے رہے چلتے رہے پھر آخری قافلہ شاید مرکز الولیا سے گیا اس کے بعد سے ابھی تک نہیں گیا اس کو بھی میرا خیال ہے کچھ کتنے پندرہ سترہ سال نہیں ہوئے دو ہزار میں چودہ چل رہا ہے چودہ سال ہو کافی تو بہت بڑا داتا دربار سے داتا دربار پر آئے تھے میں داتا دربار میں اترا تھا نیچے نہ نہیں اترا گا مجھے پبلک پیس دیتی ہے گاڑی میں سے حاضری دی تھی وہ یہ طے ہوا کہ اتر نہیں سکتے اتریں گے تو یہ پنجاب کے شیر جب مجھ پہ جھپٹتے تو میں نظر بھی شاید کیسے آتا کسی اور کہیں نماز پڑھی تھی شاید اترے نہیں تھے اترتے تو پھر مزار شریف کی بھی شاید بے ادبی ہوتی اتنی جو قوم شور مچاتی نا بھائی یہ تو چل مدینہ قافلے بننے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیے چل مدینہ کا بال فرض ایک قافلہ بنا اس کے بعد اس کی تربیت کے لیے آپ جمع کرتے تھے کچھ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا کوئی مطلب ان کی تربیت ہو رہی ہے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں جانے سے پہلے اور اس کی بھی کچھ مدنی پھول سوال ہاں، تربیت تو الحمدللہ ہم بہت کوشش کرتے تھے اس میں طریقہ بتاتے تھے پھر یہ کہ ہمارے کچھ مخصوص درد ہوتا ہے حساب کتاب ترکیبیں تو یہ بھی ہم ترکیبیں کرتے تھے کہ یوں کرنا ہے کب یوں کرنا ہے کب کیا کرنا ہے پھر وہ کہ ہماری تو مدنی کام ساتھ ساتھ ہوتا تھا تو نئے عیسائی بھائیوں کو کس طرح مطلب اس کا ایڈریس لینا ہے نام لینا ہے بہت ایڈریس لیتے تھے لیٹر کرتے تھے بہت ترکیبیں کرتے تھے مدنی کام کی بھی ترکیبیں ہوتی تھی ہماری پھر کفل مدینہ پر بڑا زور ہوتا تھا کفل مدینہ کے اشارے ہم لوگ سیکھتے تھے اور مگر وہاں ہر ایک لگا نہیں پاتا تھا ماحول اس طرح کا بن جاتا تھا تو ہر آدمی جو ہے نا وہاں بس بےچارے وہ جو بھی ملاقات کرے گا نا تو وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ چاہے وہ مسجد الحرام ہو چاہے مسجد نبوی ہو باتیں لوگ کرواتے ہیں لیکن بہرحال قفل مدینہ کی کافی خوش نصیبوں کو ترکیب نصیب ہوتی تھی للہ ایک مشرف چل مدینہ نے بتایا کہ عام طور پر جب بھی کوئی کام ہونے جاتا کہ اب مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہیں مینا شریف کی طرف جائیں گے پھر عرفات کی طرف جائیں گے تو آپ سب سے پہلے جمع کر کر مدنی پھول دیتے یعنی مدنی مذاکرہ ہوتا تربیت ہوتی اس کے بعد پھر وہ صورت ہوتی ہے امینا چلنا ہے مزدلفہ چلنا ہے رفات چلنا ہے جی تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سمجھانا ہوتا ہے اس وقت رفیق الحرمین بھی نہیں تھی کوئی بات میں آئی نا بہار شریعت انوار المشارہ پاپا آپ کا ننگے قدم چلنے کا یہ جو مینا شریف عرفات شریف کی طرف یہ ذہن کیسے بنا کہ یوں قافلہ جانا چاہیے اور مدنی چینل کے بعض ناظرین نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب وہ فیضان چل ہمارے بعض ذمہ داران کا مدنی قافلہ جب ننگے قدم مینا کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے یہ خواہش مطلب آپ کی کچھ جذبات سامنے آئے کہ ننگے قدم جا رہے ہیں اور اس طرح کی کچھ صورت دیکھنے والوں نے دیکھی محسوس کرنے والوں نے محسوس کی تو یہ ننگے قدم وہاں جانے کا آپ کا کیسے ذہن بنا ہے کہ یوں جانا چاہیے مجھے کسی نے بتایا کہ شاید مدین منورہ میں کسی نے بتایا تھا کیونکہ میں ڈائریکٹ مدین شریف میں آتا ہوں اور ننگے پیر کا تو سر وہ امام مالک کا اور مشہور ہے نا اس طرح تو مدین منورہ میں تو خیر میں ننگے پیر ہی اترا تھا جب گیا پھر وہیں کسی نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں بھی پاؤں میں جوتی نہیں پائی تھی چپل نہیں پہنے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب مکے میں بھی نہیں پہنوں گا تو یوں مطلب ذہن بنا پھر بعد میں کسی نے بتایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند نے صرف مدین منورہ میں چپل نہیں پہنے تھے اب خدا بہتر جانے حقیقت وہی وہ جانتا تو یوں مطلب ذہن کو تقویت ملی چل مدینہ قافلے کا وقوف ارفا مسجد مسجد نمرا کے باہر آنا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا جائے مسجد نمرا تو زیارت کی اس کی اندر بھی کچھ گیا تھا میں لیکن وہ ہر طرف رش اس نے کوئی سجکا نہیں پڑتا مطلب اس وقت اور وقوف سے ارفا تو مسجد نمرا میں تو ویسے ہی مسجد مسجد نمرا کا کچھ حصہ عرفات کی حدود میں ہے کچھ حصہ اس کا خارج ہے خارج حصے میں بھی لوگ پڑے ہوتے ہیں نا حالانکہ وہاں بورڈ وغیرہ لگے ہوئے کہ یہ حصہ وہ کوئی یا نہیں ہوتا لیکن لوگ تو ایک تعداد ہوتی تھی جو میدان عرفات کے باہر بھی پڑے ہوتے تھے ان کو بس کوئی ہے نہیں جو اندر بھیجے بیچاروں کو تو ان کا حج تو نہیں ہوتا اگر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گئے اندر اور عرفات کی حدود میں احرام کے ساتھ حج حاجی تو وہ حاجی نہ ہوا نا بلکہ اس کا وقوف عرفات فوت ہوا حج قدا کرنا ہوا جبکہ حج کی نیت سے احرام باندھا تھا یہ ایک تعداد ہے جو بیچارے میدان عرفات کے باہر پڑے ہوتے ہیں کوئی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اور تربیت لینے کا ذہن نہیں ہے بہت کم ہے ذہن یعنی نماز جو روزانہ پانچ وقت پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی اگر یعنی کہ پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کی عمر ہو جائے نا تب بھی اگر اس کو پوچھیں گے تو اتنے مسائل شاید نہیں آتے ہوں گے کہ نماز آدمی سیکھ نہیں پاتا جو روزانہ پڑھی جاتی ہے تو حج جو زندگی میں عموماً ایک بار ہوتا ہے وہ کیسے ایسے آ جائے گا بغیر سیکھے آپ کی اس طرح کی جذبات بھی سننے کو ملے کہ میرا بس چلتا تو میں چل مدینہ کے قافلے میں لے کر جاتا تربیت کرتا میں یہ کہتا تھا کہ میرا بس چلے تو میں کسی کو بھی اکیلا مدینے نہ جانے دوں سہار اللہ اپنے جو اپنے بھائیوں کے سہار اللہ اتاریوں کی یا ہم جو اس کی وجوہات یہ میں اکیلا کسی کو نہ جانے دوں اب میں ساتھ جاؤں سبحان اللہ کیونکہ وہاں جا کر چل بہت بہت بہت مطلب ہے یعنی کے کہ مسائل جو ہے نا اس کے باریک ہے اور بڑے بڑے اس میں غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ بھلے مسائل پڑھ لیے لیکن جب تک پریکٹیکل نہیں کرتا نا تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے وہ ایسی خطائیں کرتے ہیں جس کی نہیں یہ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا ہم نے کہ وہ ایک حمام اب تو خوبصورت بنا ہوا ہے بتاتے ہیں یہاں ابو جیل کا گھر تھا بنا ہوا ہے لیٹرین وغیرہ بنے ہوئے حمامات ابو جو خانہ کے اندر ہی ہے تو وہ اب تو ماربل اس پہ لگے ہوئے ہیں خوبصورت ہے تو ایک بوڑھا بےچارا مسجد حیران کے باہر تھا تو وہ اس عمارت کو سمجھا ہوگا کہ یہ ہے کعبہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا ہم نے اس کی نماز سے توڑوا دی نماز بےچارے کی کیا کعبے کی طرف تھا نہیں سمجھا اس کو کہ اس طرح رخ کر لو نہیں بیچاروں کنفیوز ہو جاتے ہیں پتا نہیں چلتا کسی نے بتایا کہ وہ حجر اسود کے تعلق سے کسی کا چٹکلا ہوتا ہے کہ جو بوڑھے بوڑھے تھے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ پہلے طواف کر لیتے اپنے اس کے بعد حضرت اسود کی زیارت کو چلیں گے تو خدا اللہ